محمد بن بکر سے روایت ہے کہا مجھے ابن جریج نے خبر دی کہا مجھے ابو زبیر نے خبر دی کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نما سے سنا ان سے مقام تلبیہ کے متعلق سوال کیا گیا تھا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے سنا میرا خیال ہے کہ انہوں نے حدیث کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی آپ نے فرمایا مدینے والوں کا مقام تلبیہ یعنی احرام باندھنے کی جگہ ذوالحلیفہ ہے اور دوسرے راستے سے آنے والوں کا مقام جحفہ ہے اہل عراق کا مقام تلبیہ ذات عرق نجد والوں کا قرن المنازل اور یمن والوں کا لم ہے صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو دس